ربنا به الملك رجلا تمثل رجلا تمثل رجلا كي أغل تقديم مثالي جاي تو مفهول مطلق جاي بعد ذات قطاع حال ہے يتمثنا لي الملك ہے أتا رجلا لیکن یہ حال کی تو غلط ہے اس لیے غلط ہے کہ حال جنہ کے لیے بے خبر ہوتا ہے اور اس لیے کہ حال اس چیز کو بناتے ہیں جس میں تغیر واقع ہو سکتا ہے تبدیلی آ سکتی ہے اگر آپ یہاں رجلن کو حال بنائیں گے المل تو مبتدا ہوتا ہے خبر ہوتا ہے تو یہاں المجیم کرنا تو ٹھیک نہیں ملک نہیں ہوتا یہ ایک خرابی ہے دوسری خرابی یہ ہے کہ جو چیز حال بنتی ہے وہ تبدیلی کا اہتمام رکھتی ہے اور رجولیت میں رضی کی تبدیلی کا کوئی اہتمام نہیں لہٰذا جب میں یہ خبر بن سکتا ہے منت کے لیے اور کرنا صحیح نہیں ہوتا اور نہیں یہ تبدیلی کا متحمل ہے رضی کی رجولیت تبدیل نہیں ہوتی رہتا ہے جہانی ذات الراقب ذات الراقب کرنا بھی ٹھیک ہوتا ہے اور رکو بھی کیسی صفت ہے جو تبدیل ہوتی ہوتی ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ایک احتمال تمیز ہونے کا بھی ہے کہ اس کو ملک سے تمیز قرار دیا جائے اللہ علی رحمت اللہ علیہ نے اس کو رد کیا انہوں نے کہا کہ کبھی ابہام دور کرنے کے لیے آتی ہے اور یہاں نہ ملک میں کوئی ابرام ہے نہ رجل میں کوئی ابرام ہے نہ تمسل کی اسناد جو ملک کی طرف ہو رہی ہے اس میں کوئی ابرام ہے ایک ہی میں استعمال پہ یا رجل میں ابرام ہے یا ملک میں ابرام ہو یا پڑوسی کی اس بات جو ملک کی طرف ہو رہی ہے اس میں ابرام ہو اور ان میں سے کسی کے اندر ابرام کیوں کہ نہیں ہے لہٰذا اس کو تحریر کرنا ٹھیک نہیں لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اللہ معنی کی رائے ستیم ہے اس کو تحریر بنایا جا سکتا ہے ملک میں ابرام نہیں رب میں ابرام نہیں لیکن تبسم کی اس بات جو ملک کی طرف ہو رہی ہے اس میں تو ابرام ہے کہ ملک جو تبسم اختیار کرے گا رزول کا اختیار کرے گا یا غیر رضول کا اختیار کرے گا مرد کا اختیار کرے گا یا عورت کا اختیار کرے گا یہ دلالات ہیں ہے لہٰذا اس ابرام کو دور کرنے کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ ملک کا تحصیل رضو کی شکل میں ہوگا غیر رضو کی شکل میں نہیں ہوگا عورت کی شکل میں نہیں ہوگا مرد کی شکل میں ہوگا اہلی کی رائے تھی اس سے ہمیں اختلاف ہے ایک احتمال یہ ہے کہ اس کو منسوب رضی قرار دیے گئے یہ الملک سورت رجل اگر سورت رجل کی تعلیم کی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ سورج جو گزار تھا اس کو حضر کر دیا گیا اور اس کی ایر رجل کو دے دی گئی اور اس کو منسوخ کر دیا گیا

عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا آپ کو آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے سخت سردی کا دن ہے تو وہی جب آپ سے ختم ہوتی ہے تو آپ کی پریشانی سے اس طریقے سے پسینہ بہتا ہے جیسے کہ فصل لگانے میں خون بہا کرتا ہے یہاں ایک بات تو آپ یہ سمجھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو نقل کیا کہ شدید البر فیض سے معام ہو وہ جبھی نہیں لہ تو صدر رکھا اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ وہ سند سابق کے ساتھ متصل ہے اور مرفوع ہے سند ثابت تھی حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک الحارث سأل رسول وسلم وقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله أهياني يأتيني مثل سلسلة الجرس إلى آخره حضرت عائشة میں حارث ابن حشام کے سوال کو دخل کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا جواب دیا اس کو نقل کیا اور ان دونوں کو دخل کرنے کے بعد قالت عائشہ سے اب وہ بیان کر رہی ہیں کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ کی پیشانی سے کی طرح جیسے وہاں خون بہتا ہے پسینہ بہتا ہے تو یہ عائشہ کا قول اسی سمجھے صادق کے ساتھ متصل ہوگا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بخاری کی عادت یہ ہے کہ مصنف معطوف سے وہ حضف کر دیا کرتے ہیں جبکہ صنعت متصل ہوتی ہے اور اگر صنعت متصل نہیں ہوتی تعلیم بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ حرفیت لاتے ہیں تو یہاں یہ عائشہ جو ہے اس کا ہو رہا ہے اسی پہلے کالا عائشہ تھا اور یہ خسمت معطوف ہے اور پہلا کالک عائشہ وہ علیہ تھا تو معطوف علیہ کے بعد جب یہ معطوف لایا گیا تو ہر حرفیت حض کر دیا یہ بخاری کی عادت ہے یہ حضر حرفیت وہاں کرتے ہیں جہاں وہ معطوف پہلے معطوف علیہ کے ساتھ متصل ہوتا ہے اور اگر وہ تعلیم ہوتی ہے اور پہلے معطوف علیہ کے ساتھ اس کا اتصال نہیں ہوتا تو وہ واؤ لاتے تو یہاں بھی معطوف سے واؤ کا حق کیا تو بخاری کی عادت کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہلے خیال کاشہ سے یہ متصل ہے اور پہلے قائم عشا سے متصل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ نے حالت شام کا سوال بھی دخل کیا حضرت کو جو آپ نے جواب دیا وہ بھی دخل کیا اور اس کو دخل کرنے کے بعد پھر یہ قول بھی دخل کیا تو یہ اس سے متصل ہے اور کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ تاریخ ہے یہ حافظ صاحب کی رائے ہے اللہ کو رحمت اللہ ادا کرتے کہ بے شک یہ اعتبار ہے کہ اس کو سرد کے ساتھ ملا دیا جائے اور مصرد سے ہر کو حرف کر دیا گیا کے ساتھ ملانے کے لیے وہ ہوتا تو کہا جاتا کہ ہے اور جب وہ نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ یہ تعلیف نہیں ہے سمجھ کے ساتھ اللہ نے اس احتمال کو بھی ذکر کیا ہے اور اس کے ذکر کرنے کے بعد انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اگر حضرت حضرت عائشہ نے حضرت عروا کے ساتھ یہ بات کسی اور موقع پر بیان کی یہ جو حارث ابن شام کا سوال ہے اور آپ کا جواب ہے اس کو ذکر کرنے کے ساتھ غلط قائد عائشہ قدم رہے تو ذکر نہیں کیا یہ کسی اور موقع پر ذکر کیا حضرت ان پہلی حدیث سوال و جواب کی بیان کرنے کے بعد وضاحت اس کا بھی اضافہ کر دیا یہ اس کے ساتھ نہیں ہے حضرت عائشہ آشاد کے ساتھ میں اس کو دوسرے کسی وقت میں بیان کیا تھا انہوں نے جب پہلی حدیث دخل کی تو پہلی حدیث کی وضاحت کے لیے یہ حضرت عائشہ کا قول بھی یہاں نقل کر دیا اور اس طرح یہ ساتھ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے پہلی صورت میں جہاں عائشہ نے ہر حادث کا سوال اور آپ کا جواب نقل کیا تھا وہی اس کو بھی بیان کیا دوسری صورت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ بات جو دوسرا پالا پیش ہے یہ اس وقت نہیں بیان کی تھی یہ کسی اور وقت میں بیان کی تھی لیکن انہوں نے اس کو اسی کے ساتھ دخل کر دیا اور یہ اس لیے دخل کر دیا تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے یہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ یہ کہنا کہ یہ بغیر غور پہ لایا گیا ہے لہٰذا یہ کے ساتھ متصل ہوگا اور اس کو تعلیم قرار دے دیا جائے گا کہ تعلیم قرار دینے کے لیے عادت بخاری کی یہ ہے کہ وہ غور لاتے ہیں اور یہاں غور نہیں لائے تو ہیں کہ کہتے یہاں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس کو تعلیم قرار دیا جائے اور ثابت کے ساتھ متصل قرار نہ دیے جائے اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے تعلیم کی نسی کی ہے اس کی کوئی دلیل انہوں نہیں بیان کی اور جب دلیل نے نہیں بیان کی تو لہٰذا یہاں تعلیم کا استعمال رد نہیں ہوگا اس کے بعد اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا سب سردی کے موسم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی سے پسینہ بہتا تھا اور پسینہ بہنے کی مثال یہ بیان کی جیسے فصل لگائی جاتی ہے تو خون بہتا تو اس کے معنی کہ دو چار قطرے تو مردہ نہیں ہوتے تھے بلکہ پسینے کی وہ ہوتی تھی اور وہ پیشانی سے بھرنا شروع ہو جاتے تو سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ پسینہ کیوں آتا تھا تو اس کی وجہ تو آپ کو پہلے بتائی گئی ہے کہ ان میں سمندری آلے کا پالن سکیلا ہم آپ کے اوپر پہلے سکیل نازل کریں گے اور ما انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وزن ہے اور اس کا تحمل آسان نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی کا یہ وزن آتا تھا تو بہت زور ہوتا تھا آپ کو بتایا تھا غیر والی غیر کے الفاظ نازل ہوئے تو زید زید ابن ابن کہتے کہتے ہیں ہیں کہ کہ ثابت ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چورا چورا ہو جائے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ ناخا پر سوار ہوتے تھے وہی نازل ہوتی تھی تو وہ بیٹھ جاتی تھی کھڑی بھی رہ سکتی تھی تو وہی کے اس غیر معمولی وزن کی وجہ سے آپ کو زور کہتا تھا اور تشریحات ایک بات تو یہ کہی گئی ہے دوسری بات شامین رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ نے ارشاد فرمائی اور ابوت ابن عربی نے فتوحات میں اس کا ذکر کیا انہوں نے یہ فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جبری نورانی ہے قرآن نازل ہو رہا وہ اللہ کا کلام نورانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن وہ نور سے معمور ہے تو تین نور جمع ہو گئے ایک جبریل کا ایک قرآن کریم کا اور آپ کے باطن کا اور یہ انواز جب جمع ہو جاتے ہیں تو حکمت پیدا ہوتی ہے انوار کا ایک جگہ جمع ہو جانا یہ حدت کا سبب ہوتا ہے اور جب حدت پیدا ہوتی ہے تو طبیعت کا اقتدا یہ ہوتا ہے تو اس کو دور کیا جائے جب حدت پیدا ہو انواد سبب ہوتے ہیں حدت کا اور حدت کا پایا جانا یہ تبھی تقاضے کے مطابق اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تبھی متفادی ہوتی ہے تو یہ اس طبیعت کے تقاضے کا اثر ہے یہ پسینہ جو ہے اس طبیعت کے تقاضے کا اثر ہے لکھا ہوا تین انوار کا ان کے اجتماع اور کی بنا پر حدت پیدا ہوئی حدت جب پیدا ہوئی تو طبیعت کا اجتماع ہوا کہ اس کو دفع کیا جائے تو یہ پسینہ اسی طبیعت کا نتیجہ ہے اس ہدت کو دور کرنے کے لیے پسینہ آئے گا وہ ٹھنڈا کو ٹھنڈا پہ بھی حدت ختم ہو اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے اور وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ وہی کے بعد یہ فرماتے تھے جب میں لوں گی جب میں لوں گی تو پسیم تو ہے وہ اس بات پر دلاوت کر رہا ہے کہ گرمی ختم ہو اور گرمی گرمی لونی لونی اس بات پر دان ہے کہ سردی لگ رہی تو پسینہ گرمی کی علام گرمی لونی کا ارشاد سردی کی علام دونوں میں تعارف ہو گیا تو اس کا ایک جواب صحیح ہے کہ بھائی پسینہ جس وقت آتا تھا وہ وقت تھا نزول وہی کا اور دم لونی دم جا آپ ارشاد فرماتے تھے یہ نزول وہی کے بعد کا واقعہ تو اوقات مختلف ہیں اس لیے تعارف نہیں پسینہ نزول وہی کے وقت آ رہا ہے کر پائے اس لیے دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ اصل میں جب یہ انوار کا لکھا ہوا وہ حدت پیدا ہوئی تو حدت پیدا ہونے کی بنا پر جسم کے مسامات کھل گئے حدت آئی مسامات کھلے ان سے پسیدہ نکلا اس کے بعد جب حدت کم ہوئی تو ان مسامات کے ذریعے جن سے پسیدہ نکلا تھا ان میں ٹھنڈی ہوا داخل ہوئی اور وہ ٹھنڈی ہوا جب داخل ہوئی تو تقاضا ہوا کہ چادر اڑا دی جائے نفائے انوارات سبب کا حدت کا حدت سبب بنی مسامات بدن کے کھلنے کا ان مسامات بدن سے پسینہ نکلا اور جب یہ حدت ختم ہو گئی تو وہ مسامات جو کھلے ہوئے تھے ان سے ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہوئی یہ ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہونا یہ سبب بنا اس بات کا آپ کو سب بھی اس کے بعد پھر یہاں آخری سوال یہ ہے کہ ترجمت الباب سے مناسبت کیسے ہوگی تو ترجمت الباب سے اچھا تو ایک بات اور رہے گی وہ ایک بات یہ رہ گئی کہ یہاں پر آپ نے نبول وحی رہی کی دو شکلیں بیان کی یہ ذرا غور سے سننے کی بات ایک تو یہ بیان کی ہے کہ عوام سلسلت وقت تو موقع اور ایک یہ بیان کی عوامی علی اور فہائی تو وہی کے بارے میں میں قرآن مجید رسول أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوهي بإذنه معيشة ما كان لرجل أن يكلمه الله إلا وحيا اس کا مطلب یہ ہے اللہ وحیم کا کہ بغیر کسی واسطے کے پیغمبر کے باتیں کو بغیر کسی واسطے کے پیغمبر کے باتیں کو عالم قدس سے متصل کر دیا جاتا اور کل پر وہی آتی ہے اللہ عالم کا مطلب یہ کہ راستہ کوئی نہیں ہوتا پیغمبر کا جو باتیں ہے اس کو عالم خود سے اور عالم ملکوت سے متصل کر دیا جاتا ہے اور اس اتصال کے بعد وہی کا کو پیغمبر کے خلق پر ہوتا ہے ایک صورت ہے دوسری صورت ہے میں اور حجاب حجاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر سے خود بات کرتے ہیں یہ حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے کوئی پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے میرا اللہ کا مطلب آپ کو بتا دیا کہ وہ واسطہ نہیں ہوتا پیغمبر کے باتیں کو عالم عالم ملکوت سے خود سے اتصال حاصل ہوتا ہے اور اقتصاد کی بدولت پیغمبر کے پل پر وہی بیٹھ ہوتی ہے حجاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ و تعالیٰ تعلق میں رہ کر جہاں پیغمبر سے بات کرتے ہیں کہ یہ صرف حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور ایک ایک مرتبہ ہوا اس کے بعد میں اور یہ سنا رسولا اور یہ سنا رسولہ کی دو شکلیں یا تو رسول وہ سلسلت الجوس کی شکل میں آتا ہے اور یا رسول وہ آتا ہے یہ بہت سلحی الملک کی شکل تو کیا یہاں حدیث کے اندر جن دو صورتوں کا ذکر ہے وہ وہ صورتیں ہیں جن میں وہی دو واسطہ ہوتی ہے ایک شکل سر سنت کی ہوتی ہے فرشتہ آتا ہے فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شکل کی ہوتی ہے ان دو کو یہاں آپ نے حارث ابن کے سوال کے جواب میں بیان کیا وہ جو پیغمبر عالم بالا کے ساتھ متصل ہوتا ہے اور بغیر کسی واسطے کے وہی آتی ہے اس کا ذکر نہیں کیا اور وہ جو اللہ کا کلام نہیں بھرا ہے اس کا بھی ذکر نہیں کیا یہاں ذکر کیا ان دو صورتوں کا جن میں راستہ ہوتا ہے ایک میں راستہ غیر معہود ہوتا ہے سلسلت الجنس کی شکل میں اور ایک میں راستہ وہ تمسل دن کی شکل میں ہوتا ہے ان دو کو بیان کیا اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہی تو منانے بھی آتی اور وہی تو الہام کے ساتھ بھی آتی اور وہی کا وہ بھی ایک طریقہ تھا کہ جس میں پیغمبر کا باطل عالم خود سے متصل ہوا تھا اور وہی وہ بھی تھی جو ذرائع حجاب ہوئی ان دونوں ذکر پر آپ نے اکتفا کیوں کیا تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ جو باطل پیغمبر کو عالم دورا کے ساتھ متصل کیا جاتا ہے وہ عام نہیں نیندرا حجاب کی بات بھی عام نہیں ان کا ذکر تو اس لیے نہیں کیا اور ان دونوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ بکثرت کثرت کے ساتھ جو آپ کے پاس وہی آتی تھی انہیں دو صورتوں میں آتی تھی اور جہاں تک مناب کا تعلق ہے تو مناب کا معاملہ وہ پیغمبر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے الہام کا معاملہ بھی پیغمبر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے خیر کی اطلاع الہام کے ذریعے سے دوسروں کو بھی ہوتی ہے اور منام کے ذریعے سے بھی مطلع کیا جاتا ہے تو بہت پہلی دیر ہوتی جو آج کے اندر بیان کی گئی وہ عام نہیں اور منام اور الہام کی صورت

اور یہ سولہ سونا کے اندر دو شکلیں بیان کی گئی ہے انہیں کو یہاں پر آپ نے بیان کیا اس لیے کہ کثرت کے ساتھ یہ سو پیش آتی اس کے بعد بھی ترجمہ طلبات سے مطابقت اگر ترجمہ طلبات وہی کے بیان کو قرار دیا جائے تو جواب کے اندر وہی کا بیان ہے وہی کے بجول ہی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ بدعت وہی کو بیان کرنا تو آپ کہیے کہ یہ جو دو صورتیں بیان کی گئی ہیں انہیں سے کوئی صورت ابتدا وہی کی بھی چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ غیر ہیرا کے اندر جبریل انسان کی شکل میں رعایت یا تنلی الملک اور اس کے اندر ثابت آ رہا ہے تو یہ بھی منتظر ہو جائے گا وہی کا کامت الباد کا مقصد اگر صرف وہی ہے روایت شکل الباد کا مقصد پہلی وہی کو بیان کر رہا تو اس کا بھی ذکر ہو گیا اس لیے کہ وہ تمسل ملک رجل کی شکل میں ہوئی تھی اور یہاں بھی تمسل ملک رجل کا بیان اور اگر یہ کہا جائے کہ باپ کا مقصد وہی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے تو اس کا بھی ذکر موجود ہے اس لیے کہ عظمت ہی کا نتیجہ تھا جو آپ کے اوپر اس قدر شدت ہوتی تھی کہ آپ کا پسینہ اس طرح بہنے لگتا تھا جس طریقے سے فرد سے خون چلیے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قيم الخلفاء الراشدين على الأئمة الذي شيدوا عماد الدين في استعادهم القويم واستنباتهم المتين وحفظ أسانيد الحديث ومتونه وتحقيق أحوال الراوين من الفقهاء والمحدثين وعلى من جددوا شعب الدين فتحرها عن تحريف الغالين وانتهال المفصلين وتأويل الجاهلين من العلماء إلى عملين الجوبنديين المعتقدين بحياة النبي الأمين والسلام صلوات الله سلامه عليه إلى, إلى يوم الدين أما بعد فبسند المتتر منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث ورئيس المحدثين بالقديم والحديث ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن البرزبة ابن بديزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسية ومتعنا بعلومه آمين قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن زبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الثالية في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل خلق السبي ثم حبب إليه القلاء وكان يطلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو, وهو التعبد الليالي ذوات العدد مثل خلق السفي ثم حبب إليه القلاء وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار هراب فجاءه الملك فقال إفرأ فقال فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فقدتني حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارين فأخذني فقدتني الثانية حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارين قال أخذني فغدني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ألف اقرأ وربك الأكرم فرجى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو قعده فدخل على خطيجة, رضي خطيجة بنت قويلة رضي الله تعالى عنها فقال ذملوني ذملوني فذملوا حتى ذهب نره فقال لخطيجة رضي الله تعالى عنها وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خدیجہ رضی اللہ تعالی یہ جو روایت کے درمیان صحابہ کے نام آتے ہیں تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ پڑھا تھا اس کو اسی طرح پہ جیسے روایت ہے قالت خديجة كلا, و... كلا والله ما يقضيك الله أبدا إنك لتسل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدم وتقضي الضيفة وتعين على منواي بالحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد الأزى ابن عم خديجة وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيئا كبيرا قد عمي فقالت له خديز يا ابن عمي اسمع من, من ابن أخي وقال له ورقض يا ابن أخي ماذا طرى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مغرى فقال له ورقض هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعة يا ليتني يكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جيت به إلا عودية وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معذرا ثم لم ينشب أرقض أن توفي فطر الوحي قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يهدث عن فطرة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرجعت بطري إذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرياض فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المتسق فأنذر وربك فكبر وصيابك فتحر والرجز فاحجر فحمي البحر فتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابعه هلال بن ردال من الزهري وقال يونس ومعمر بوارده حتى سماية ابن مبقود هي أبو زكريا عبد اللہ ابن بقیر تمام حضرات کی رائے یہ ہے کہ مصری ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں ان کو شامی بتایا ابو زکریہ ان کی کنت ہے ہے کنیت کیبد اللہ ابن بکیر دادا کی طرف یہاں نسبت کر دی اور جیسا کہ کیا کہ تمام تذکرہ نویس ان کو مصری قرار دیتے ہیں لیکن حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ ان کو شامی کر رہے ہیں ان کے بعد میں راضی ہیں لیس یہ ابو الحارث لیس ابن سعد یہ مصر سے پانچ کے فاصلے پر کل کل کشندہ کشندہ یا کوئی جگہ ہے وہاں پیدا مصر سے پانچ کے فاصلے پر کل کشندہ یا کل کشندہ کوئی مقام ہے وہاں پیدا ہو فہمی بڑے درجے کے آدمی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تفکر کے اعتبار سے یہ امام مالک سے کم درجے کے آدمی نہیں یہ ضرور ہے کہ امام مالک کے شاگردوں نے ان کی فقہ کو مدون کیا ہے اور لفظ کے شاگردوں میں ان کی سطح کو مدرم نہیں کیا بات یہ کہ توقع میں ان کا درجہ وہ امام مالک سے کم نہیں اور شمس الدین جہادی نے یہ کہا کہ ان کا درجہ توقع میں امام مالک اور سفیان سوری سے بھی بلند ہے اور یہ ہنفی ہے لہ سب نصاب ہنفی ہے ان کو جب یہ معلوم ہوتا تھا کہ امام ابو اللہ علیہ حج پر گئے ہیں تو یہ بھی رقص سفر باندھ کر فوراً حج کے لیے روانہ ہو جاتے تھے اور پھر وہاں پورا وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں گزارتے تھے وہ ان سے استفادہ کرتے تھے تو وہ ان کے شاگرد بھی ہیں اور مذہب نکی بھی ہیں یہ روایت کرتے ہیں وقال ابن خالد سے وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب دوری سے وہ عروہ ابن عبین سے وہ حضرت عائشہ سے انہوں نے فرمایا اول محبوبیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ علیہ الصالحہ ابتدا آپ کی وحی کی صالحہ کے نام سے ہوئی یہاں یہ جو مڈل واحد کا لفظ ہے اس کو یا تو قرار دیا جائے یا کبھی قرار دیا جائے اگر اس کو کبھی قرار دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غیر صالحہ وہ وہی میں داخل ہے رسول اب گو بدھ ابھی رسوا ہی اب یہ کیا جا رہا ہے کہ من الوحی دو احتمال بیان کیے ایک احتمال تو یہ بیان کیا کہ یہ من تبیزی ہے اور ایک احتمال یہ بیان کیا کہ یہ گن ابتدائی اگر یہ من تبیزی ہے تو یہ غیر صالحہ وہی کے اجزا ہوں گے اور ان کو وہی میں شامل اور وہی میں داخل قرار دیا جائے گا اور اگر اس کو من ابتدائی قرار دیا جائے تو پھر خواب مطلب یہ ہوگا کہ رواں صالحہ سے وہی کا آغاز ہوا لیکن رواں صالحہ خود وہی نہیں یہ سمجھ لیں اچھی طرح اگر مل کبھی گیا ہے تو وہی میں داخل ہوگا اور جب مطلب یہی ہے اور ایک احتمال یہ ہے کہ من کو ابتدائیہ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہی کا آغاز غیر شاہ پہ ہوا لیکن غیر شاہجہاں خود وہی نہیں بار ہزار کے ابتدائی ہونے کو واضح قرار دیا ہے لیکن جمہور کے مسلک کے یہ خلاف ہے اور مل کے ابتدائی ہونے کی صورت میں ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہوگا کہ وہی کا آغاز ہوا صالحہ سے ہوا یعنی بھی صالحہ وہی کی تمہید بنی چھ مہینے تک آپ کو یہ نیا شالح کا سلسلہ عطا کیا گیا اور اس کا مقصد وہی سے پیدا کرنا اور وہی کے ساتھ مناسبت پیدا کرنا تھا اور صرف یہی نہیں ہوا کہ کے ذریعے سے آپ کی مناسبت وہی سے پیدا کی گئی بلکہ حبی و آپ کو سلام کیا کرتے تھے انی بمکہ علیہ اب لا بات میرے ہونے سے پہلے مکے کے اندر ایک پتھر ہے جس کو میں اب بھی پہچانتا ہوں وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا تو پتھروں سے سلام کی آواز آتی تھی درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی اسی طرح رہتا سلسلہ رہتا تھا یہ سب کا سب وہی کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے اور وہی کے ساتھ مناسب پیدا جب ہو گئی تو پھر وہی کا ضرور ہو اب یہ ایک طرح کا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ سال ہے صرف کے ساتھ کیوں ہے خواب تو نور ہی کی حالت میں ہوا کرتا ہے اور جب خواب نور کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ پھر نور کی خواب یہ بےکار نظر آ رہی اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک خواب ہوتا ہے رویا ہوتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ نور میں ہوتا ہے اور ایک رویا عین ہوتا ہے خاری کو اسی بیداری میں پیش آتی تو خواب نوم کے اندر جو آتا ہے اس کو بھی نیا کہتے اور عالم بیداری میں جو خاری سے عادت پیش آتا ہے اس کو بھی نیا کہتے حدیث میں آتا ہے وہ وہاں لوگ نتی کہیں نظار تو وہ جانا ہوا کا حضرت عبداللہ ابن عباس تو احساب ہے اس سے مراد وہ ہوا ہے جو بصری ہے خواب والا بھی ہے بیداری کی حالت بھی ہے اور آپ کو کے اندر یہ رویا دکھایا گیا تو اب یہ ہوا کہ رویا کا اطلاق صرف منان میں نہیں ہوتا بیداری میں بھی ہوتا دونوں میں مشترک یہ ہے کہ جیسے خواب کے اندر جو رویا نظر آتا ہے اس کو وہ جانتا ہے جس کو خواب دیتا دوسرے کو اس کی خبر نہیں ہوتی اسی لیے اسی طرح یہ خارج عادت جو بیداری کے اندر پیش آتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے جس نے حال سے عادت دیکھا ہے دوسروں کو اس کی خبر نہیں ہوتی تو یہ بات چونکہ دونوں میں مشترک ہے کہ وہ بھی گیا ہے جو میں ہے یہ بھی گیا ہے جو بیداری میں ہے وہ بھی رائی کے ساتھ مخصوص ہے یہ گیا بیداری والا بھی جس کو خالی کا عادت پیش آیا اسی کے علم میں ہوتا ہے دوسرے کے علم میں بھی ہوتا اس لیے یہاں پھر گناہ کی خیر لگا دی کہ اس سے مراد بیداری والا خواب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ خواب ہے جو نو کی حالت میں